سنت قرآن کی عملی تشریح ہے اعتراض اس غلط بنیاد اور اس کے خطرناک نتائج کو سمجھ لینے کے بعد اب بجائے خود اس مسئلے کو دیکھیے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے قربانی کے متعلق یہ کہنا کہ قرآن میں سرے سے اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے خلاف واقعہ ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن وہ اصولی حقائق بیان کرتا ہے جن کی بنا پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے اور پھر اس کا عام حکم دے کر چھوڑ دیتا ہے اس حکم پر عمل درآمد کیسے کیا جائے اس کی کوئی تصریح وہ نہیں کرتا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ اسی خدا کی ہدایت کے تحت جس نے قرآن آپ پر نازل کیا تھا اس کی عملی صورت اس کا وقت اس کی جگہ اور اس کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ مسلمانوں کو بتائیں اور خود اس پر عمل کر کے دکھائیں یہ کام تنہا ایک قربانی کے متعلق ہی نہیں قرآن کے دوسرے احکام کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق وراثت غرض مسلم معاشرے کے مذہب و تمدن معاشرت معیشت و سیاست قانون و عدالت صلح و جنگ کے تمام معاملات میں یہی کچھ ہوا ہے کہ قرآن نے کسی کے بارے میں مختصر اور کسی کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ احکام دیے یا صرف اشارتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی بیان کر دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی جامع پہنانے کی صورت واضح حدود کے ساتھ متعین فرمائی ان پر خود کام کر کے دکھایا اور اپنی رہنمائی میں انہیں رائج کیا کوئی صاحب عقل آدمی اس میں شک نہیں کر سکتا کہ کتابی رہنمائی کے ساتھ یہ عملی رہنمائی بھی انسانوں کو درکار تھی اور اس رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہ موضوع ہو سکتا تھا اور نہ مجاز قربانی کے قرآنی احکام اور ان کی حکمت قرآن میں اس مسئلے کے متعلق جو اصولی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک عبادت کی تمام وہ صورتیں جو انسان نے غیر اللہ کے لیے اختیار کی ہیں دین حق میں وہ سب غیر اللہ کے لیے حرام اور خالصاً اللہ کے لیے واجب کر دی گئی ہیں مثلا انسان غیر اللہ کے آگے جھکتا اور سجدے کرتا تھا دین حق نے اسے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کے لیے نماز کی صورت مقرر کر دی انسان غیر اللہ کے سامنے ماری نذرانے پیش کرتا تھا دین حق نے اسے اللہ کے لیے خاص کر دیا اور اس کی عملی صورت زکوٰۃ مقرر کر دی انسان غیر اللہ کے نام پر روزے رکھتا تھا دین حق نے اس سے بھی اللہ کے لیے مختص کر دیا اور اس قرض کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے انسان غیر اللہ کے لیے یاترا کرتا اور استھانوں کے طواف کرتا تھا دین حق نے اس کے لیے ایک بیت اللہ بنایا اور اس کا حج اور طواف فرض کر دیا اسی طرح انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا رہا ہے دین حق نے اس سے بھی غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا اور حکم دیا کہ یہ چیز بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے چنانچہ دیکھیے ایک طرح قرآن مجید احل لغیر اللہ بھی جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور وما ذبح علی النصب جسے استانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ قطعی حرام قرار دیتا ہے اور دوسری طرف حکم دیتا ہے کہ فصلی لربک ونحر اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر نمبر دو انسان کو اللہ تعالی نے جو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں ان سب کا شکریہ اس پر واجب ہے اور یہ شکریہ ہر نعمت کے لیے قربانی اور نذرانے کی شکل میں ہونا چاہیے ذہن و نفس کے عطیے کا شکریہ اس کی شکل میں ادا ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان و اطاعت کی راہ اختیار کرے جسم اور اس کی طاقتوں کا عطیہ یہ شکریہ چاہتا ہے کہ آدمی نماز اور روزے کی شکل میں اسے ادا کرے مال کے عطیے کا شکریہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی اس طرح کی سیم و کی زکوٰۃ اسی سیم و زر سے زرعی پیداوار کی زکوٰۃ اسی پیداوار میں سے اور مواشی کی زکوٰۃ انہی مواشی میں سے نکالی جائے اسی طرح اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قدرت بخشی ہے اور ان سے طرح طرح کے بے شمار فائدے اٹھانے کا موقع اس نے دیا ہے اس کے شکریہ کی بھی یہی صورت ہے کہ انسان ان جانوروں ہی میں سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرے چراچ سورہ حج میں قربانی کی ہدایت فرمانے کے بعد اس کی وجہ ہی بیان فرمائی کی اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو نمبر تین انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں پر جو اقتدار اور تصرف کا اختیار بخشا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بالادستی اور حاکمیت و مالکیت کا اعتراف کرتا رہے تاکہ اس سے کبھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور میں ہی اس کا خود مختاری مالک ہوں اس بالا تری کے اعتراف کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ کے مختلف عطیوں کے معاملے میں رکھی گئی ہیں جانوروں کے معاملے میں اس کی شکل یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نام پر قربان کیا جائے چنانچہ اسی سورہ حج میں اسی سلسلے کلام میں آگے چل کر فرمایا گیا اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو اور اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی یہی تین وجوہ ہیں جن کی بنا پر قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیشہ سے تمام شرائع الہیہ میں تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں اور یہ طریقہ جس طرح دوسری امتوں کے لیے تھا اسی طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مقرر کیا گیا قل ان صلاتی ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں سر اطاعت جکانے والا ہوں لربک پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر یہ حکم عام تھا جو قربانی کے لیے قرآن میں دیا گیا اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ قربانی کب کی جائے کہاں کی جائے کس پر واجب ہے اور اس حکم پر عمل درآمد کرنے کی دوسری تفصیلات کیا ہے ان چیزوں کو بیان کرنے اور ان پر عمل کر کے بتانے کا کام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بلا ضرورت نہیں بھیجا تھا کتاب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی غرض یہی تھی کہ وہ لوگوں کو کتاب کے مقصد و منشا کے مطابق کام کرنا سکھائیں